دو تصبیحات ہیں ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے کل چار تصبیحات بتلائی ہیں روزانہ کے معمول میں ایک تصدیق کرم شریف کی ہے اور ایک تصدیق اس میں ذات کی ہے جو لوگ کرنا چاہیں ساتھ میں وہ ساتھ مل جائیں اور جو اپنا معمول کر چکے ہیں وہ چاہے تو خاموش رہیں چاہے ہمارے ساتھ پڑھ جائیں اس کا طریقہ والا رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بتلایا ہے اول تو یہ فرمایا ہے کہ حدیث پاک میں لا الہ الا اللہ لیس لها حجاب دون اللہ حدیث پاک میں ہے کہ لا الہ میں اور اللہ تعالیٰ میں کوئی حجاب نہیں ہے لا الہ پڑھتے ہی بندے کی لا الہ ڈائریکٹ عرش عالم تک پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتی ہے بہت بڑا بندے کے لیے شرم ہے اس کلمے کی اتنی طاقت ہے نظر وہ ہے جو کونوں مکان سے پار ہو جائے اور جو روئے تاباں پر پڑے بے کار ہو جائے ہماری لا الہ کہتے ہوتے تصور کریں کہ ہماری لا الہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہی ہے ملاقات کر رہی ہے اللہ سے اور اللہ کہتے ہوئے یہ تصور کریں آدم سے ایک ستون نور کا نکل رہا ہے جو ہمارے قلب میں داخل ہو رہا ہے اور دس پندرہ مرتبہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کلمے کو مکمل کر لیا اور حجیز بات میں یہ بھی ہے کہ جو شخص سو مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ کہے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی مانے چمکتا ہوگا میرے مرشد احمد اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں یہ فرمایا کہ کیا ایسا ہوگا کہ بس کلمہ شریف روزانہ سو مرتبہ پڑھ لیا اور باقی نہ نماز نہ روزہ نہ زکات اور گناہوں میں لگ پت تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں اٹھائیں گے نہیں بلکہ اس کی تشریح میں نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایک مضبوط ایمان عطا فرمائیں گے کہ اس کو منہ کالا کرنے والے اعمال یعنی گناہوں سے بچائیں گے اور منہ اجالا کرنے والے اعمال یعنی نیکیوں کی گے درمیان میں کچھ موقع ہوا ہے اشار کی عزت سے جو سنے ہوئے ہیں کے دوران وہ بھی ان شاء اللہ لوں گا حضرات اس کو جس کو آتا ہو وہ ساتھ پڑھ لے جس کو نہ آتا ہو وہ خاموشی سے اس کو سن لے لا لا الا اللہ لا الہ اور میرے تن میں بجائے ہاں گل اور میرے تن میں بجائے ہم کو گل درد دل ہو درد دل دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو نلے کولنڈے لا لے کون کون لا ہے پہلی دفعہ جب اللہ کہیں گے مجلس میں جل جلالو کہنا واجب ہے ارے بھائی ادھر باتیں نہ کرو الگ الگ بیٹھو تو الگ الگ دکھاؤ ادھر آ جاؤ اندر پہلی دفعہ جب ایک مجلس میں اللہ کہیں گے تو پھر اب جل جلالو کہنا واجب ہے اور ہمارے حضرت میں تو اللہ علیہ نے ہمارے مشاہد نے خواتین کو اس مزاج کے ذکر سے یہ ذکر کو بجائے سبحان اللہ کا ذکر کر ہے اللہ اللہ کرنے کی بجائے سبحان اللہ کی اپنی تصویر پڑھ لیا کریں اور اس کا بھی طریقہ یہ سیکھ لیا کہ سبحان اللہ کہتے وقت یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی بات ہے اللہ کی باقی بیان ہم ہم جو پاکی بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ پاک نہیں ہو رہے ہم اللہ کو کچھ نہیں دے سکتے بلکہ اللہ کی پاکی بیان کرنے سے خود ہم پاک ہو رہے ہیں تو یہ تجویز جو ہے اس نظام کی جائے گی آج رات جو ہے صرف سن لیں لیکن اس کی تصویر کو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اس کی جگہ خواتین اللہ اللہ کے بجائے سبحان اللہ کی تصویر اور کریں صرف سن لیں Allah اللہ چیری دست نام شیو شکر شرد جانو تم شیو شرد جانو اللہ اللہ سجی آج می

اے اے خدائی بندارا بائی بنداراس میرے بائی بنداراسامکم من شرمن کا مرغتم من شرمن کاج کے مادر نظارے مرمرا کاج کے مادر نظارے مرمرا مرا شیر بخوتے در چرا کے درا شیر بخوتے در چرا اے خدائی بندارا سوا مکن اے خدائی بندارا سو مکم گر من سر من پیدا مکم گرم نہ جگر در جگر جگتا دہستم خد شرم گر تو چاہے پاپو مجھ سا پلید گر تو چاہے پاکو مجھ سا پلید فضل سے تیرے نہیں فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بھائی جوش میں آئے جو دریا رحم کا جوش میں آئے جو دریا رحم کا گبر سب سالا ہو فخرے بولیا گبر سب سالا ہو فخرے بولیا ایز تو کس گشتا جام نا کسان ایز تو کس گشتا جام نا کسان ایز تو کس گشتا جام نا کسان دست پلے توست در جہاں رسان دست پلے توست در جہاں رسان باد رحمت پر تیرے ایشا جان واقع رحمت پر تیرے شاہ دے رہا ہوں درست کے آؤ فواں دے رہا ہوں درست کے آؤ فواں جان میں چورا کو حضرا ہے نہا جان میں چورا کو حضرا ہے نہا جب کر لے اے میرے جذبات جہاں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 يبقى اللہ کو یاد کرنا ان کا ان کی بھی کبھی اپنا کمال نہ سمجھ بڑے اللہ اللہ کرنے والے ہو گئے نیکیاں کرنے والے ہو گئے گناہ سے بچنے والے ہو گئے سب ان کی توفیق اور ان کا پل اگر ان کی توفیق پر پک کیا ننگے شیطانے لگی ہیں ان کو یاد کرنا کی توفیق انہیں کی بھی کے دوست ہاں۔

ہوئے مال کو آپ خود یہ قبول فرما دیں آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا اور نہ ہم چاہنے کے یا اللہ آپ نے قرض سے قبول فرما دیجیے اللہ اپنا جلد خاص نصیب فرما لیجیے یا اللہ ہم کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے رشتے داروں کو ہمارے دوستوں کو ان کے گھر والوں کو رشتے داروں کو سب گھر والوں کو اللہ اپنا جذب خاص نصیب فرما اور یا صدیقین کی خط انتہا یا اللہ ہم کو اپنا خاص بنا دیجیے یا اللہ اپنا پیارا محبوب اور محبوب بنا دیجیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر جان دینے والا بنا دیجیے اللہ ہمیں دیندار بنا دیجیے یا اللہ دیندار سمجھنے سے پناہ مانگتے ہیں اللہ دیندار بنا دیں اللہ سبھی خیرم میں اعلان ہے وجعل اعلانیتی صالحا اللہم وفقنا لما تحب وطبع من القول والعمل والفعل والنیت والفدی انکا علا کل شیئ من قدرین یا اللہ یا آنے والوں کی اور ہمارے دوستوں کی غزالوں کی اور تمام جاننے والوں کی اللہ تمام مسلمانوں کی جائز حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے مسائل کو حل فرما دیجیے روزی میں کشادگی عطا فرما تھی حلال آسان و کا بکت تنصیب فرما دیجیے نیک سارے رشتے عطا فرما دیجیے بے اولادوں کو صاحب سارے اولاد بنا دیجیے اللہ ہماری تمام حاجات ہم سے بھی زیادہ بہتر آپ جاننے والے ہیں دلوں کا حال بھی آپ جاننے والے ہیں جس بھائی بہن کے دل میں کوئی حاجت پوشیدہ ہو اللہ سب کو جانتے ہیں جائز حاجات کو ہماری پورا فرما دیا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ارن الحق کا حق کا منظق منصف ارن الباط الباط کا منظق منصنا اور بنا تقبل مینا ان نقام تو سمیع العلیم متبادلہ اللہ جو بیمار ان کو شفا عاجل انا من من من ما محمد محمد وسلم وسلم ونعوذ شر المستعان البلاغ ولا ولا حول قوة بالله العلي العظيم وصلى وصلى الله الله على النبي تعالى خلقه محمد اللہ تعالی فل کے یہ کا کی دس آتوں کو تو کئی بار تکرار کر چکا ہوں کہ یہ جو اجا کا مہینہ ہے یکم کے گھر سے لے کر دس دن تک تمام راتیں بہت مبارک ہیں اور ہر رات میں عبادت کا سوال قدر کی عبادت کا سوال ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہر رات جو ہے شب قدر یقینی شب قدر کی عبادت کے برابر سوال ہے اور ان دنوں میں روزہ رکھنا یہ ایک حج سے لے کے موضوع حج بہت بڑا سوال ہے ہر روزے کا سوال ایک سال نفل روزے کا سوال ہے اور موجود کا دن جو ہے یہ تو تمام دنوں کا سردار ہے تو ان دنوں کو ہم ضائع نہ کریں نہ ان دنوں کو راتوں کو تھوڑی بہت عبادت بھی کریں تو وہ کافی ہو جائے گی لیکن سب سے بڑی عبادت جس کو ہم ہم عمومی طور پر سب سے کم درجے میں لیا جاتا ہے وہ ہے تقوی یعنی گناہ سے بچنا نگاہ کی حفاظت ہو زبان کی حفاظت ہو اور بتاتا رہتا ہوں زبان کی حفاظت سے مراد غیبت بھی ہے بھی ہے اور دھوکے بازی ہے اور کسی مسلمان کو زبان سے حصی تربیت دے چاہے وہ دوست ہو پڑوسی ہو یا گھر والے ہوں بیویاں ہوں سب کے ساتھ جو ہے زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا اور ایسے ہی جو ہے کوئی حرام بات منہ سے نہ نکالنا گانا بجانا حرام گانا ایسے ہی جو ہے وہ دل کی حفاظت کہ دل میں نہ محرموں کے اور گناہوں کے خیالات نہ لانا اور تکبر اور حجم اور حسد اور کینا اور بوز یہ سب اخلاقی بیماریاں ہیں نہیں غصہ اور غیبت بھی ایک حد تک جو ہے وہ کیونکہ اس کی جو قیمت جو ہے تکبر کی خواہ ہے جب آپ آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور ایک دوسرے کے دوسرے کو برا جانتا ہے اس کی برائی کرتا ہے تو اس لیے یہ بھی باطنی بیماری کی ہے ہے ان سب باتوں سے پرہیز کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث پاک میں طویل حدیث ہے اس کا ایک جز ہے یا ابا ہو رہا تکن مہارے تو فرمایا کہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ نہ یہ فرمایا کہ زیادہ تلاوت سے ہوگے نہ یہ فرمایا کہ زیادہ اللہ اللہ کرنے سے ہوگے نہ نوافل پڑھنے سے بلکہ فرمایا ایک محارم یا حرام باتوں سے بچ جاؤ بچنے میں عبادت سے دیکھو اس کو لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ کوئی عبادت ہے ایک آدمی پیشہ کی نماز جماعت سے پڑھ کے سویا اور کچھ کام نہ کیا تو سو گیا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی ساری رات عبادت کا سوال کیوں کیا جاتا ہے گناہ سے بچ گیا تقوا سے رہا سویا ہوا آدمی ملیریا کی طرح جیسے نیند موت کا بھائی ہے تو ملیریا کی طرح ہے اس لیے بالکل اس نے زندہ رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ گناہ نہیں کیا محفوظ رہا اس لیے یہ دلیل ہے کہ تقوا کتنی بڑی عبادت ہے اور خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تقریباً تکن آبد انداز سب سے زیادہ عبادت گزار اس چیز سے کام نہ کرنے گناہ نہ کرنے بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ اگر سے ہماری بدنی یا قولی یا مالی عبادت کم ہو لیکن یہ تقوا کی جو عبادت ہے اس سے اللہ ملتا ہے اس سے اللہ ملتا ہے دو جہاں کا مالک دو جہاں کی خوشیاں دو جہاں کی نعمتیں تقوا سے ملتی ہیں تقوا اختیار کر لو میرا پار اللہ ہی اللہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سیکھنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اگلا جمعہ اور ہفتہ اور اتوار یہ تینوں دن قربانی کے دنوں میں مشغولیت ہوتی ہے تو ان دنوں جو ہے مجلس موقوف رہے گی ابھی پھر اس کے بعد آئندہ ہفتے ان شاء اللہ ٹھیک ہے بس